پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے جب آسمان شگافتہ ہو جائے گا اور جب ستارے بکھر جائیں گے اور جب دریا بہ کر ایک دوسرے سے مل جائیں گے اور جب قبروں کو ابھار دیا جائے گا تب ہر نفس کو معلوم ہوگا کہ کیا مقدم کیا ہے اور کیا موخر کیا ہے اے انسان تجھے رب کریم کے بارے میں کس شے میں دھوکے میں رکھا ہے اس نے تجھے پیدا کیا ہے اور پھر برابر کر کے متوازن بنایا ہے اس نے جس صورت میں چاہا ہے تیرے اجزا کی ترکیب کی ہے مگر تم لوگ جزا کا انکار کرتے ہو اور یقیناً تمہارے سروں پر نگہ بان مقرر ہیں جو با عزت لکھنے والے ہیں وہ تمہارے اعمال کو خوب جانتے ہیں بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے اور بدکار افراد جہنم میں ہوں گے وہ روز جزا اسی میں دیے جائیں گے اور وہ اس سے بچ کر نہ جا سکیں گے اور تم کیا جانو کہ جزا کا دن کیا شے ہے پھر تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہوتا ہے اس دن کوئی کسی کے بارے میں کوئی اختیار نہ رکھتا ہوگا اور سارا اختیار اللہ کے ہاتھوں میں ہوگا